متخور مسجد مسجدا زرارا اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی تکلیف دینے کے لیے و قف اور کفر کے لیے و تفریق اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے و ارساد لمن حارب اللہ و رسولہ اور اس شخص کا خیال رکھنے کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے اس سے پہلے سے وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور ضرور بضرور یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہماری مراد اس مسجد سے تعمیر کرنے سے بھلائی ہی ہے اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کرنے سے ان کی مراد بھلائی نہیں تھی فی ابدا اے نبی آپ اس مسجد کے اندر ہرگز نہ جائیں نہ نماز پڑھیں بات ہو رہی تھی غزوہ تبوک سے متعلق ان صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رہ گئے تھے اور پھر ان کی توبہ کے لیے اللہ نے امید دلائی وہ تین صاحب اکرام ہیں بعد میں رسیوں سے باندھا تھا اور پھر ان کی توبہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا تین وہ تھے جنہوں نے رسیوں سے نہیں باندھا ان کی تفصیلی بات آئی گی وہ غزوہ تبوک سے متعلق بات تھی جو سن نو ہجری میں وجود میں آیا تو آج کی جو آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں ان کے اندر بھی غزوہ تبوک والی تاریخ سے متعلق بات ہے اس لیے اس مسجد کا ذکر یہاں ہوا غزوہ تبوک سن نو ہجری میں ہوا ایک شخص مدینہ طیبہ میں پہلے سے رہتا تھا آپ ابھی مدینہ میں نہیں تشریف لائے تھے اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے ابو عامر وہ اپنے آپ کو کہلاتا تھا ابو عامر راہب کہ میں بڑا عالم ہوں عیسائی ہوں اور یوں سمجھدار ہوں آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تو اس کے ساتھ بات چیت بھی تو وہ کہنے لگا کہ آپ کیا درس دیتے ہیں آپ نے اپنی تبلیغ کی وہ کہتا ہے یہ تو میں جانتا ہوں میں بھی یہی درس دیتا ہوں اس طرح کی بے ادبی کی باتیں ہو عجیب اتفاق کی بات ہے کہ وہ ایک صحابی جن پر تکب ملائے تھا فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا وہ جنگ کا اعلان ہو گیا تھا وہ چلے گئے تھے غسل نہیں کر سکے تھے پھر شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پاؤں رکھ کے کر رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا اگر آپ صحیح نہیں چل رہے تو فرمایا کہ فرشتے اتنے اس شخص کے جنازے میں حاضر ہوئے ہیں کہ جگہ ہی نہیں ہے تو حنزلہ نام ہے اسابی کا حنزلہ وسیل الملائکہ فرشتوں نے اللہ کو ہی معلوم تھا کہ اس شخص نے غسل نہیں کیا اس لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے حنزلہ جو شہید ہوئی ہیں ان کو آپ پہلے غسل دو یہ شخص ابو عامر راہد جو اپنے آپ کو کہلاتا تھا یہ غسیل الملائکہ کا والد صاحب ہے لیکن عجیب بات ہے دیکھو یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی اللہ کا نظام ہے کہ زندوں سے مردہ کچھ سے ببا کیسے پیدا کرتا ہے تو یہ شخص جب آپ مدینہ میں آئے تو کہتا تھا کہ میں بڑا عالم ہوں مبلغ ہوں اور فلان فلان ہوں بڑی بات ہوئی آپ نے کہا آپ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہے آپ کی مخالفت کرتا رہتا تھا حتیٰ کہ اس نے غزوہ عہد میں بھی احزاب میں بھی حنین اور حوازن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا مخالف کرتا رہا لوگوں کو تیار کرتا رہا باوجود مدینے کا تھا انصاری تھا تو ایک دفعہ جب بات مباحثہ ہوئی تو کہتا ہے کہ جو ہم میں سے غلط ہوگا وہ راستے میں سفر کرتا ہوا ہلاک ہو جائے گا جو ہم میں سے مجھ میں یا نے آپ نے بولا ٹھیک ہے آمین جو ہم سے غلط ہوگا وہ راستے میں ہلاک ہو جائے گا وہ اپنے آپ کو اتنا گویا کہ بر حق سمجھتا تھا اور وہ عامر جو اپنے آپ کو راہب کہلاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب دیا تھا ابو عامر فاسق پھر اسی لقب فاسق سے وہ مشہور ہوا کہ غلط بندہ ہے اور یہ شخص حنین کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد آٹھ ہجری میں جو ہوا تو اس کے بعد حنین ہوا حوازن کا تھوڑا سا تھا تو اس کے بعد یہ سمجھ گیا کہ یہ تو غالب ہونے والے ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا یہ شام کی طرف بھاگ گیا لیکن اپنے پیچھے چرندوں کو چیلوں کو یہ ایک ہدایت اور ایک فریب سکھا کے گیا کہ آپ لوگ کو کے قریب فلانی بستی میں ایک مسجد بنائیں اور مسجد بنانے کے بعد پھر اس نے وغیرہ جمع کریں میں شام سے ایک وفد لے آؤں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خصوصی کے بلائیں گے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے آپ اس کا مسجد کا افتتاح کرنے ایک نماز پڑھا دیں دو پڑھ پڑھیں تو جب آپ نماز پڑھانے آئیں گے اس مسجد میں تو آپ پر حملہ کر کے تو الحب اللہ قتل کر دیں گے شہید کر دیں گے یہ ابو عامر فاسق نے پروگرام دیا کے ماتحتوں کو ان میں سے جو اس کے ان کے ماتحتوں میں سے جو سب سے بڑا سمجھدار تھا اس کا نام تاریخ میں لکھتے ہیں بخرج انصاری بخرج انصاری چنانچہ اس نے کچھ ہی عرصے میں مسجد بنوا لی خیر ہے وہ ایک شرارت کے تحت پر کام تھا تو جتنے شرارتی تھے انہوں نے چندہ وندہ دیا اور مسجد بنا لی مسجد بنانے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے قبرت ہم نے مسجد بنائی ہے اور ہماری بڑی نیکنیتی ہے کہ بارش ہوتی ہے بعض کمزور ہیں ضعیف ہیں بوڑھے ہیں یا اس طرح ہوتا ہے سردی زیادہ ہوتی ہے بعض دفعہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہم قریب ہی مسجد میں نماز پڑھ لیں گے مسجد ندی میں یا مسجد قبا میں دور ہے تو نہیں جا سکتے ہیں غزوہ تبوک کی تیاریاں شروع کی یہ لوگ آپ کے پاس آئے اور درخواست دی کہ آپ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں اللہ کا نظام ہے نا آپ نے فرمایا کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے غزوہ تبوک کی واپسی کے اوپر میں آپ کی مسجد میں آؤں گا اور وہاں دعا کریں گے نماز پڑھیں گے بارہ آپ غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے گئے وہاں اگرچہ غزوہ نہیں ہوا واپس جب آپ تشریف لائے تو ابھی مدینہ مطلب میں قریب تھے مدینہ کے علاقے کا نام بھی کوئی وادی عوام یا ایسا کچھ لکھا ہے اس میں آپ خیر کے وہی نازل ہو گئی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ نبی جس مسجد کے افتتاح کے لیے آپ کو یہ لے جانا چاہتے ہیں وہ مسجد زرار ہے وہ مسلمانوں نے نہیں بنائی نہ ان کا اچھا ارادہ تھا بنانے کا وہ آپ کو ختم کرنے کے لیے بنائی ہے لہذا اس مسجد کی طرف آپ جانے کی اجازت نہیں ہے جس فرمایا لا تکن فی ابدا کبھی بھی اس مسجد میں اجازت نہیں ہے اور نہ اس مسلمانوں کی نماز ہوگی کبھی بھی پریشان ہوئے کہ کیسے لوگ ہیں چنانچہ جیسے آپ تبوک سے واپس آئے یہ دوبارہ پہنچ گئے آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا اس مسجد کے بنانے کا ارادہ کیا تھا آپ کے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر تو مسجد قبا موجود ہے ان لوگوں کے پروگرام میں ایک بات تو یہ داخل تھی کہ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے بلائیں گے افتتاح کے طور پر جب نماز ہو رہی ہوگی تو یوں کر دیں گے دوسرا یہ ایک پارٹی بنانے کا ارادہ تھا کہ آپ نہ بھی آئے تو کچھ لوگوں کو مسجد وبا سے ہٹا ہٹا کر ہٹا ہٹا کر ادھر علیحدہ اپنے ہم خیالوں کو جمع کریں گے اور اسلام کے خلاف ان کو تیار کریں گے یہ اس مسجد میں نماز پڑھ بظاہر ہم یوں سمجھے جائیں گے کہ یہ بھی مسلمان ہیں اور مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں انہوں نے اپنی مسجد بھی بنائی ہے اور یوں جوں بہرحال یہ ساری ان کی تدبیریں اور مکر و فریو یہ خاک میں مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وہی آئی فرما نتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب اللہ و رسولہ انہوں نے مسجد بنائی ہے تکلیف دینے کے لیے کفر کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے و ارسادا اور اس شخص کا خیال کرنے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کر چکا ہے وہی ابو عامر جس آپ نے لطف فاسق لکھتا تھا جو اپنے آپ کو راہب کہتا تھا آپ کے پاس آئے اور کسم کھا سے اور قسمیں میں کھا کھا کر کہنے لگے کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے مگر بھلائی کا ہی ارادہ تھا مسجد بنانے کے اعتبار سے بارہ آپ کشمیر نہیں لے لے اور دو بندوں کو نمائندہ بنا کے بھیجا کہ اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے لیں اور آج ہی رات کو اس مسجد کو جلا دینا ہے اور ختم کر دینا ہے ویران بنا دینا ہے کوئی اس کے اندر نماز نہ پڑے اور اگر مقابلہ ہو تو ان کو بے شک مار دینا یہ زور کی بات سے یہاں سے نکلے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا وہاں قریب جا کے ایک جگہ میں ٹھہرے مغرب اور عشاء میں وہاں کافی لوگ تھے اسی مسجد زراعت میں کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں یہ ہدایت ہے جس کی مرضی یہ ہمارے مقابلے میں آئے پہلے سے انہوں نے خشک لکڑیوں کا انتظام کیا تھا جیسے انہوں نے چھت اچھا کھجور کی ان پہ ڈالا تھا آگ لگا دی چھت سارا خراب کر دیا چھت وہ نیچے گر گیا مسجد تباہ ہو برباد کر دی اور کوئی مقابلے کے اندر ان منافقین میں سے وہ نہیں آیا اتفاق اتنی بات ہے دوستوں اس وقت سے لے کر آج تک وہ جگہ اسی طریقے سے بے آبادی ویرانگی اور وہ اور اس طرح کی چیزوں کا وہ گھر بنے ہوئے ہیں اور ایک نا جیسے آپ دیکھو آپ مسجد میں آئے داخل ہوئے آپ کو ایک بالکل مخصوص قسم کا نور محسوس ہوتا ہے آدمی مسجد میں جب داخل ہوتا ہے تو جیسے اس مسجد کو دیکھے تو بندے کو ایک عجیب سی نحوست وہاں سے جیسے ہی پھول پہ ہے تو وہاں چشمے میں نے وہ جگہ دیکھی ہے تو ایک تو ان کا یہ ارادہ تھا آپ کو مطلب شام پہنچانے کا دوسرا بالکل ہی قریب مسجد قبا ہے کوئی اتنا دور نہیں ہے جہاں انہوں نے یہ مسجد بنائی تو پیدل بندہ جا سکتا تھا نماز پڑھنے کے لیے چلو وہ تو روڈ یا کوئی یہ وہ نظام تو اب بنے ہیں نا اس وقت کے لحاظ سے تو راستے کوئی مشکل نہیں تھے تاکہ مسلمانوں کو تفریح کریں دو حصوں میں تقسیم کریں اور پھر ان کے مزاج کے مطابق مسلمانوں کا اپنا ہم مزاج بنا کے ان منافقین کو گویا کہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں قسم کے کہتے ہیں کہ ہماری مراد تو مسجد بنانے سے نیتی ہے کہ بارش کے وقت سردی کے وقت یا پورے لوگ رات کو نہیں آ سکتے اس مسجد میں نماز پڑھیں متکلم بھی ان کا وہی بخت انصاری جس نے یہ مسجد مسجد بنائی بنائی تھی وہ متکلم بن آپ آپ کے کے کے کے پاس آیا نہیں گئے واللہ یشہد یہ یہ تو قسمیں قسمیں اٹھا اٹھا کہتے کہتے ہیں ہیں کہ کہ ہم نے طور پر ہے ہے اچھی نیت ہماری اللہ انہم لکاذبون جھوٹے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے بھلائی بھلائی کے طور پر مسجد بنائی ہے ان ان کا کا مقصد مقصد نہیں نبی کو اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینا تھا جو کے ذریعے سے آپ کو اطلاع ہو گئی آپ نے یہ مسجد گروا دی اور وہ شخص ابو عامر جو حنین اور فتح مکہ کے بعد رسوا مرسواز ہوا کہ اسلام کو غلبہ اسلام کو غلبہ ہو رہا ہے وہ شام کی طرف بھاگ کے چلا گیا تھا تو وہاں جب اس کو پتہ چلا کہ پیچھے تو یہ نظام ہو گیا اس نے تو وہاں سے رومیوں سے فوج لے کے آنی تھی مدینہ میں وہ کہتا تھا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے جو ہمارے مقابلہ کریں گے وہ مسلمان یافلام ان کو مدینہ سے ہم نکال دیں گے مدینہ ہم ہے یہ لوگ آ کے یہاں قابض ہو گئے ہیں اس اس کو جب وہاں وہاں پتہ چلا تو تو بہت پریشان ہوا ہوا کہ یہ میرے جانے سے سے سے سے اور وہ وفد میں میں نے نے لے لے کے کے کے آنا تھا ایک فوج آنی تھی مسلمانوں خلاف سارا کچھ شام دل چاہا یہاں نکلوں فلانی جگہ جاؤں وہ اس نے خود بد دعا کی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا مناظرہ اور مباحثہ ہوا تھا تو اس نے یہ بد دعا کی تھی کہ ہم میں سے جو غلط ہوگا وہ راستے میں سفر کرتا ہوا ہلاک ہو جائے گا آپ نے فرمایا آمین عامی اچھی بات ہے وہ جب شام سے اس کو یہ اطلاع ہوئی کہ جو مسجد ہم نے بنوائی تھی اور جو ارادہ یہ تھا مسلمانوں کو یا آپ کو تکلیف پہنچانے کا وہ تو ارادہ ہمارا خراب ہو گیا ہے گرا دی گئی ہے تو وہاں سے نکلا کسی اور قبیلے کی طرف جانے کے لیے راستے میں رہا اور راستے میں کسی کے وہ ساتھی تو خود کی تھی آمین آپ کی تھی کہ جو ہم میں سے غلط ہو وہ راستے میں مر جائے یہی بات ہے آپ کا وہی نازل ہوئی کہ اللہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں گواہی دیتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کا مسجد بنانے کا نہیں تھا نبی ابدا اس مسجد کے اندر آپ کو کبھی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں you